تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے